تاخیر نہ کریں ہماری خوش نصیبی کے روئے زمین پر بیت اللہ شریف موجود ہے ہماری خوش نصیبی کے ہمارے پاس آنکھیں موجود ہیں پھر اگر ان آنکھوں نے بیت اللہ کو نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا آج حج بیت اللہ کافی آسان ہے کیا معلوم کہ کل بہت مشکل ہو جائے اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کئی ایسے زمانے آئے کہ دور والوں کے لیے حج بیت اللہ بہت مشکل ہو گیا کبھی سمندر قزاقوں سے بھر گئے وہ بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے اور عازمین حج کو قتل کر دیتے تھے کبھی ایسا بھی ہوا کہ راستے ڈاکوؤں نے بانٹ لیے ایسا بھی ہوا کہ سلیبیوں نے راستوں پر قاتلانہ ناکے لگا دیے آج کل اچانک کوئی جنگ چھڑتی ہے تو فضاؤں میں نو فلائی زون بن جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر حج بیت اللہ مشکل ہو جائے آج کل الحمد بہت آسانی ہے آج کل جتنا پیسہ رسومات پر ذبح ہوتا ہے حج بیت اللہ اس سے بہت سستا ہے فضول پڑے ہوئے پلاٹ جن پر ہمارے مرنے کے بعد وہ رسانے جھگڑے ڈالنے ہیں ان پلاٹوں سے حج بیت اللہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے پلاٹ تو یہیں رہ جائے گا جب کہ حج بیت اللہ ہمارے ساتھ آگے جائے گا اور اس دن انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا ہر شخص بس یہی دیکھ رہا ہوگا کہ وہ آخرت میں اپنے ساتھ کیا لایا ہے ویسے بھی سوچیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں دیکھا تو پھر ہم اس کے شوق میں تڑپتے کیوں نہیں روتے کیوں نہیں اپنے محبوب رب سے اتنا بھی عشق نہیں جتنا ایک نفس پرست عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے آہ بیت اللہ واہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنکھوں سے اپنا گھر بیت اللہ شریف دکھائے بار بار دکھائے قبولیت کے ساتھ دکھائے اور آخرت میں ہمیں بار بار اپنی زیارت کرائے آمین ارحم الراحمین وجوہ یوم دن ناظرہ ارا رب ناظرہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے